بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اختصار کے ساتھ موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں کیا کسی امتی کے نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے ایک ہزارے کے علاقے کے کسی جاہل ریچھ کو میں نے اپنی آل میں اچھلتے کودے دیکھا ہے وہ مجھ پر اعتراض کر رہا تھا اور گالیاں نکال رہا تھا کہ یہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے صدیق اکبر کا منکر کافر نہیں مولا علی کا منکر کافر نہیں تو پھر کس کا منکر کافر ہے اگرچہ ایسوں کو جواب دینا شری ضرورت نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو سمجھانا تو شری ضرورت ہے نا تو میرے دوستو یہ ہمارا مسلمانوں کا تمام کائنات کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسی کے نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے جس کو ماننے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے جس کو ماننے سے مسلمان ہوتا ہے اسی کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے اب وہ کون ہے وہ تو اللہ کے رسول اور نبی ہیں اور ان کا دین ہے اب کلمہ پڑھتے ہو تو کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس میں اللہ تعالی کی توحید اور رسول کی رسالت ہے نہ کسی کی صحابیت کا ذکر ہے نہ کسی کی ولایت کا ذکر ہے مولا علی کو مانے گا تو مسلمان ہوگا یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے سنت و جماعت کے نزدیک صرف اور صرف اللہ کے رسول اور نبی اور ان کے دین کو ان کی کتابوں کو اللہ تعالی کے فرشتوں کو نہ ماننا یہ کفر بنتا ہے وہ بھی فرشتوں کو نہ ماننا کیوں کفر بنتا ہے کیونکہ قرآن حکیم نے فرشتوں پر ایمان لانے کا کہا ہے میرے دوستو اور فرشتوں کا انکار فل جملہ ہو تو کفر بنتا ہے الگ تعین اگر ایک فرشتہ اس کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں آیا اس کا ذکر تواتر کے ساتھ اسلام میں نہیں ہے تو اس فرشتے کا انکار کفر نہیں بنے گا ہاں کہتا ہے میں تمام فرشتوں کو نہیں مانتا پھر کافر ہو جائے گا اسی طرح ہے صحابہ کرام کو فل جملہ لالت تعین اجتماعی طور پر ماننا یہ فرض ہے رہا مسئلہ کہ اگر کسی ایک صحابی کا نام لے کر کہتا ہے میں ان کو نہیں مانتا تو کافر نہیں ہوگا چاہے صدیق اکبر اہل بیت مطلق اہل بیت کے متعلق کہتا ہے میں نہیں مانتا کافر ہو جائے گا کیونکہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے لیکن اگر اہل بیت میں سے کسی کو معین کر کے کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا چاہے مولا علی ہوں چاہے امام حسن ہوں چاہے امام حسین ہوں کوئی ہوں اس کے نہ ماننے سے کافر نہیں ہوگا یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فقہا ہمارے بعض غیر محققین میں سے انہوں نے کہا کہ کسی بھی صحابی کی صحابیت اور صحبت رسول اکرم کے ساتھ یہ نہیں اس کا منکر کافر نہیں لیکن صدیق اکبر کی صحبت اور صحابیت کا منکر کافر ہے کیوں وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں آیا ارقال صاحب ہی جب رسول نے اپنے صاحب سے فرمایا تو صاحب صحبت سے ہے صحبت صدیق اکبر کی قرآن میں آ گئی تو اس کا منکر کافر ہو جائے گا لیکن سن یہ غیر محققین کی بات ہے ہمارے تحقیق والے علماء میں سے اعلی حضرت بریلوی جن کے متعلق وہ ہزارویں ریچ کہہ رہا تھا کہ میں تو اعلی حضرت کو بریلوی ہوں میں رضوی ہوں میں فلان ہوں حالانکہ وہ بڑوا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اپنی جاہل آل کے اندر بیٹھ کر پتہ نہیں کیا بنا ہوا تھا یہ دیکھو اعلی حضرت امام اہل سنت کی جد الممتار اعلی رد المختار یعنی شامی شریف پر آپ کا جو حاشیہ ہے اس میں آپ تیسری جلد جو سبز پگڑی والوں نے چھاپیا چھاپا ہے تیسری جلد باب الامامت یعنی کتاب و میں دو سو بیاسی صفحے پر آپ لکھتے ہیں علامہ شامی رحمہ اللہ کے حوالے سے پھر اس پر اپنا کلام کرتے ہیں بخلاف انکار صحبت صدیق یہ علامہ شامی کی عبارت علامہ شامی اس پر پھر آگے فرماتے ہیں تعمل یعنی کیا مطلب کہ صحبت صدیق اکبر کا منکر وہ کافر بنتا ہے یہ کہہ کر اللہ مشان فرماتے ہیں تعمل جس سے وہ شک کا اظہار کر رہے ہیں اعلی حضرت اس پر سمجھو وہ تعمل جو ہے اس کے معنی کی طرف جا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں اقول الوی وائف انہبتا لہا ان صحبت لوگ ابھی جو وهو الرفاقة واصطلاحي وهو كون مسلم لقي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم مسلما ودام على الإسلام والثابت المعلوم من الدين ضرورة هو الأول وهو الذي في إنكاره تكذيب النص المذكور أما الثاني فلا شك أن الرافضة الأخبثين ينكرون ويتمسكون فيه بشبه باطلة تخرجهم عن الإكفار وتدخلهم في عذاب النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الغفار یہ اعلیٰ حضرت کی جد الممتاز کی عبارت ہے کیا فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں عبد ضعیف یعنی اعلی حضرت خود اپنے آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھ عبد ضعیف پر جو بات ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ صحبت کے دو معنی ہیں ایک صحبت ہوتی ہے لغوی اور ایک ہوتی ہے اصطلاحی کیا لغوی اور اصطلاحی لغوی صحبت سنگت کو کہتے ہیں رفاقت کو کہتے ہیں کسی کے ہم نشین رہنا اصطلاحی وہ کیا ہے مسلمان بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے آپ کی زیارت کرے اسلام کی حالت میں پھر اسلام پر ہمیشہ قائم رہے یہ دو معنی کرنے کے بعد فرماتے ہیں جو دین ضروریات دین میں سے ہے کیونکہ دن کافر اسی وقت ہوتا ہے بندہ جب ضروریات دین میں سے کسی ضروری امر کا منکر ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ضروریات دین میں سے ہے وہ اول ہے مانا لغوی سنگت والا یعنی عام ازی چاہے حالت کفر میں ہو چاہے حالت ایمان ایمان میں ہو فرماتے احمد ثانی جو دوسرا معنی اصطلاحی ہے صحبت کا فرماتے ہیں جو رافضی لوگ ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کی صحبت رسول اکرم کے ساتھ اصطلاحی اور دینی نہیں مانتے وہ لغوی اور عرفی مانتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں وہ سنگھی بیلی ہے جی جنہیں حالت کوفرت سنگھی بیلی ہوں دینے یعنی وہ کافر بھی ہوں نے سنگی بھی ہوں وہ تو اس طرح کا سی وہ کہتے ہیں شیعہ لوگ وہ یہ سمجھ سکوں فی ہے بے شوبہ باطلا اور باطل شبہات اور دلیلیں پیش کرتے ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں توخرے جو ہم اکفار کہ جب وہ باطل دلیل فاسد دلائل کے ساتھ یہ قول کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلاۃ و تسلیم کا صحابی یعنی سنگی ابو بکر صدیق وہ محاذ اللہ دینی نہیں تھا وہ دنیاوی بیلی سنگی تھا عرفی تھا لغوی تھا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاہے ان کی یہ بات کی غلط ہے فاسد ہے اور کوئی اس پر دلیل نہیں ہے لیکن یہ کہنے سے وہ کافر ہونے سے نکل جائیں گے کافر ہونے سے بچ جائیں گے یہ تو جہم انل اقفار ہے اب اس عبارت کا جو مطلب ہے اگر اس طرح کے بیچارے جاہل ریچھوں کو کوئی نہ سمجھ آئے تو نیچے مولانا محمد احمد اعظمی انڈیا کے ہیں انہوں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے تو وہ وہ یہاں پر وضاحت کر رہے ہیں کہ ان لا کرون صحبت صدیق بے معنی بل کہ رافضی لوگ جو ہیں وہ صحبت صدیق اکبر کا جو انکار کرتے ہیں تو لغوی معنی میں کرتے ہیں اصطلاحی معنی میں نہیں کرتے دینی معنی میں نہیں کرتے وہ نہ انکار ہے بے شبہات اور یہ جو انکار کرتے ہیں اس پر دلائل باطلا وہ رکھتے ہیں اپنے پاس لیکن کی اب صاحبہ لكھ اتنا ضرور ہے کہ ان کی یہ تعویل ان کا یہ مانا مطلب جس طرح کا غلط غلط کر رہے ہیں کافر کہنے سے ان کو بچا لے گا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا بات سمجھنا الحمدللہ للہ آپ نے حوالہ دیکھ لیا میں نے جو بات کہی وہ ہی وہی اعلی حضرت کے پاس ہے اور وہ ریچھ بغیرت جو ہے وہ کہتا ہے میں رضوی ہوں بریلوی ہوں اور لکھ لنت تیرے رضوی بریلوی ہونے پر تو تو ان کی کتاب کی ہوا بھی نہیں سونک سکتا تیرے اندر اتنا حیثیت ہی نہیں ہے دلے کہاں کہہ رہا ہے اعلیٰ حضرت تو فرما رہے ہیں کہ شیعہ کو کافر نہیں کہہ سکتے چاہے وہ صدیق اکبر کی صحبت کے منکر ہیں کیوں وہ صحبت دینی کے منکر ہیں اور جو ہمارے ضروریات دین میں سے ہے وہ ہے صحبت لغوی صحبت عرفی تو شیوں کو کافر نہیں کہا جائے گا چاہے وہ صدیق کی صحبت کے منکر ہیں چاہے دلائل ان کے باطل ہیں چاہے باتیں ان کی فاسد ہیں جو مرضی ہیں لیکن ہم کافر نہیں کہیں گے تو کتا بڑوا بتا تو صحیح دلے اب تو کہہ رہا تھا چشتی نے یہ تو پھر تو صحابہ نہ بچے کوئی نہ بچا ہاں، تیرے باپ نے بچانا ہے یہ جی، اعلیٰ حضرت نے ختم اعلیٰ حضرت نے وہی بات کی تو بتا اعلی حضرت نے ختم کر دیا صحابہ کو تو بھڑوا کیوں کہہ رہا ہے میں رضوی ہوں لکھ لانت تمہارے پیدا ہونے پر یہ تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق تھی یہ سید نہیں ہے اب میں جن کا حوالہ پیش کر رہا ہوں وہ امام بھی ہیں دنیا میں اور سید بھی ہیں تاکہ ایسے چوڑے سید جو ہے نا ان کو نکال دیا جائے یہ دیکھو علامہ شامی دنیا میں مشہور ہیں وہ سید ہیں سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمہ اللہ یہ ان کے رسائل ہیں میرے ہاتھ میں بھائیو اللہ اکبر آپ نے نا یہ یہ دیکھیں یہ رسالہ ہے انہوں نے لکھا پورا رسالہ ہے اس موضوع پر لیکن اس بندر کو اس ریچ کو کبھی یہ توفیق ممکن ہی نہیں کہ وہ کتاب کسی امام کی پڑھے اور سمجھ لے یا تو پڑھنے کی توفیق اس کو نہیں ملتی اور اگر پڑھ لے تو ٹانگے اوپر اور سر نیچے کرے اس بڑوے کو میں جانتا ہوں ہزارویں ریچ کو وہ بغیرت علماء کی عبارات کی سطر بھی نہیں سمجھ سکتا اب دیکھو جی میرے پاس رسالہ ہے چودواں رسالہ اللہ اکبر یہ رسالہ شریف جو ہے نا پندرواں ہے پندرواں رسالہ شریف ہے آپ کا صفحہ نمبر تین سو چھیاسٹھ علامہ شامی سیدنا صدیق اکبر ہوں کوئی صحابی ہو مولا علی ہوں کسی کے سب و شد ان کو گالی دینا ان کی گستاخی کرنا اس پر باس کرتے آئے ہیں پوری اور آخر میں انہوں نے خلاصہ نکالا وہ خلاصہ سنا دیتا ہوں آپ فرماتے ولحا سے لو ان الحکم بالکفر کفر الا صاش أو غير إمام من الصحابة مطلقا قول ضعيف لا ينبغي الافتاء به ولا التعويل عليه لما علمته من النقول المعتبرة فإن الكفر أمر عظيم لم يتجاسر أحد من الأئمة على الحكم به إلا بالأدلة الواضحة العارية عن الشبه كما علمته مما قررناه فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے ساری میرے رسالے کی تقریر کا کلام کا شیخین کو یعنی ابو بکر عمر کو گالی دینے والا اور غیر احمد یا ان کے علاوہ کسی اور کو صحابہ میں سے گالی دینے والا ان کو کافر کہنا اس کو کافر کہنا یعنی گالی دینے والے کو کافر کہنا قول اللہ یہ انتہائی کمزور قول ہے کسی ضعیف سے عالم نے بات لکھی ہے لاجم افتاؤ بھائی اس پر فتوا دینا مناسب نہیں جائز نہیں غلط تعبیل والے ہے اور نہ ہی ایسی بات پر ایسے فتوے پر اعتماد کرنا جائز ہے کیوں موتبر کتابوں سے فرماتے ہیں میں پہلے ثابت کر آیا ہوں کفر عمر عظیم ہے ائمہ میں سے کوئی بندہ اس پر جسارت نہیں کرتا جب تک کہ دلائل واضح نہ ہوں شبہات سے خالی نہ ہوں پھر فرماتے ہیں اللہ ان کا قد عالم تما نہ پھر باب الاول انہ لافتا بفر مسلم ام کا حمل و کلا میں ہی اعلی محمل حاصل او نہ پھر کفری اختلاف والا ضعیفتا اللہ اکبر فرماتے ہیں پہلے باب میں میں ذکر کر چکا ہوں کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا جب تک کہ اس کے کلام کا کوئی صحیح معنی بن سکتا ہو جائز نہیں یا اس کے وہ بات ایسی کر رہا ہو کہ اس کے کفر میں اختلاف ہو چاہے مقابلے میں قول ضعیف ہو اگلے یعنی کسی ضعیف قول میں ہو کہ یار یہ کافر نہیں بنتا تو فرمایا پھر کافر نہیں کہہ سکتے آگے فرماتے ہیں وہ عالم تعیدن قول صاحب والقد الزم تو نفسی اللہ امنہا من الفاظ تکفیر المذکورہ فی قدب الفتاوا اللہ اکبر فرماتے ہیں بحر الرائق والے امام ابن نجیم کا آگے پہلے میں قول پیش کر چکا ہوں اور تجھے معلوم ہو چکا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں تو فتوا کی کتابوں میں جو کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ اس سے میں کفر کا فتویٰ نہیں دوں گا کیوں کہ وہ ضعیف باتیں ہیں اور ایسی ضعیف باتوں کو لے کر مسلمان کو کافر کہنے کی اجازت نہیں اب دوستو یہاں پر تو وہ بڑوا تو کہہ رہا تھا صدیق اکبر کے بارے میں یہاں تو صدیق عمر دونوں کے بارے میں لکھا ہے پھر صدیق اکبر اور عمر پاک کے علاوہ پھر فقیر احما ان کے علاوہ بھی سب جو ہیں سب سب کے متعلق لکھا ہے تو ان میں سے کسی کو اگر کوئی کافر بھی کہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہاں اس کو ہم گمراہ کہیں گے بد دین کہیں گے بد مذہب کہیں گے گستاخے صحابہ کہیں گے رہا کافر کہنے والی بات تو یہ تمہارے امام نہیں کرتے آج کے بڑوے بے لگام کرتے سمجھ نہیں آ رہی بات تو امام ہم اماموں کے پیچھے چلتے ہیں ایسے بے لگاموں کے پیچھے نہیں چلتے سمجھ آ گئی پھر وہ کہہ رہا تھا اس بڑوے کو نہ دعوے کا پتا ہے نہ استدلال کا پتا ہے وہ ایسے کتے کتوں پر کوئی لانت پڑی ہوئی ہے کہ اللہ اکبر دعوی کازمہ خود بنا لیں گے اور دلائل ایسے رقیقہ اور ایسے باطل ہوں گے کہ خود وہ دلیل کا ایک ایک لفظ ان کا ان کے منہ پر چھتر مار رہا ہوگا کہ حضرت کیا بھاؤ ہیں خیر تو ہے اب دیکھو اس نے کہا میرے بارے تجھے نہ مانے تو کافر ہو گیا اور ابو بکر عمر کو نہ مانے ابو بکر علی کا نہ مانے تو پھر کافر نہیں ہوتا وہ کتے میں نے کب کہا ہے کہ جو مجھے نہ مانے وہ حرامی جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے وہ دلہ بھڑوا میں نے تجھے کافر اس وجہ سے کہا تھا کہ تیری یہ بات مجھے سیکا بندوں سے پہنچی تو انہیں کہا اس یہ چشتی نے جو بیان کیا ہے تیس سال ہم گند سنتے رہے ہیں تو کافر میں نے دین ضروریات دین میں سے جو تھا وہ بیان کیا ہے میں نے دین ایسا بیان کیا جس کے ساتھ نہ شیعہ اختلاف رکھ سکتا ہے نہ وابی اختلاف رکھ سکتا ہے ایک ہے ہمارا مذہب کبھی ہم نے مذہب کی بات کی ہو تو اس کے منکر کو ہم نے کافر کبھی نہیں کہا جو دین اسلام ہے اس کے مقابل جو یہودیت ہے دلہ بڑوا یہودیت کو ماننے والا کافر ہے دین اسلام کو نہ ماننے والا کافر ہے تو کتے کافر تو اس کو گند گند کہہ رہا ہے اسلام کو گند کہہ رہا ہے تو حرامی میں نے تو تجھے کافر اس وجہ سے کہا اور اگر کوئی صحابہ کے دین کو کفر کہتا ہے کافر ہے کوئی اہل بیت کے دین کو کفر کہتا ہے کافر ہے گند کہتا ہے کافر ہے غرازت کہتا ہے کافر ہے گستاخ ہے واجب القتل ہے کتی کا کتے حرام ہر تجھے اتنے تمیز تمیز نہیں جھوٹ بولتا ہے کتا سور ریچھ جھوٹ بولتا ہے وہ بھی استاد پر اور پھر اگلی بات بھی سنیں وہ اچھل اچھل کر کہہ رہا تھا ایک تو حدیث پڑھ رہا تھا جھوٹی لانت ہے اس کتے پر وہ مجھے یہ حدیث ثابت کر دے کہ یہ حدیث موضوع ہے ضعیف ہے من گھڑت حدیث آپ علیہ السلام السلام نے فرمایا جو میری بیت کو ایسا کہے وہ یا حرام زیادہ ہوگا یا فلان ہوگا یا ماں ماہواری والی ماں کا بیٹا ہوگا اس حالت میں حمل ہوا ہوگا فلان وہ پہلے کتے تمہیں اتنا شرم نہیں آتی کنجر بغیرت دلے حدیث رسول جھوٹ ہی بناتا ہے وہ کتے حرامی جب عورت کو ماہواری آ رہی ہو دلے اس وقت تو حمل ٹھہر ہی نہیں سکتا کتے کا بچہ تو ہمارے رسول کو بدنام کرتا ہے جھوٹیا دل سے بیان کر کے لانت ہے اس کذاب پر جس حرام زادے نے یہ روایت گھڑی ہے کتے کا بچہ وہ تو تیرے جیسے اور تیری آل جیسے بڑوے بیٹھے ہیں سامنے ارچل کود کر رہے ہیں تو مسلمانوں میں بیٹھا ہو اہل علم میں بیٹھا ہو تو ہر ایک آدمی تمہیں منہ پر جوتے مارنے پر مجبور ہو جائے گا کیا بھاؤ کرا ہے ایمان سے بتاؤ مولانا مسلمان بیٹھے ہو یار ماہواری کی حالت میں عمل ٹھہر سکتا ہے تو پھر رسول کیسے فرما سکتے ہیں کہ جی جس نے میرے اہل بیت کی گستاخی کی یا وہ حرام زادہ ہوگا یا ماہواری والی بیٹ لانت تیرے علم پر اور اس کے ساتھ ایک اور بھورا ریچھ بیٹھا ہوا تھا وہ بہاول نگر ضلع کا بھورا ریچھ تھا وہ بیٹھا ہوا وہ ابھی باندر کی طرف بدل وہ لکھ لانا ہے تمہارے پیدا ہونے پر اور پھر اگلی بات سنو یار کیا ظلم ہے دیکھو یہ بات ایک مشہور ہے او جی ہاں پیر بیٹھے ہوں نا تو مولی تقریر کر رہا ہو بات کرتا ہے با یزید گستامی کی اور اشارہ کرتا ہے اس یزید کی طرف بات کس کی کرتا ہے با یزید مستامی کی اور اشارہ کس کی طرف کرتا ہے جو پیر یزید ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ دلہ اہل بیت کی بات کرتا ہے کہتا ہے اہل بیت کو نہ مانے تو ایسے ہے فلان ہے اور اشارہ اپنا دیتا ہے وہ کتے تجھے نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جائے گا یہ تو عجیب بات ہے ادھر دیکھو وہ مسلمانوں وہ اتنا غلازت میں چلا گیا وہ کہتا ہے کسی بھی سید کو برا نہ بولو کسی کو ایسا نہ کرو ورنہ حرام زیادہ ہوگا فلان ہوگا ماں اس کی ایسی ہوگی فلان ہوگا اور میں پوچھتا ہوں کتے کا بچہ بتا مجھے اعلی حضرت بریلوی نے فتح میں لکھا سر سید احمد خان علی گڑھی لکھا اور دلہ کیا لکھا اس کے متعلق تو تیرے فتوے کے مطابق تو اعلیٰ حضرت حرام زادہ بن گیا کیونکہ وہ سید کے خلاف بول رہا ہے چوڑے کا بچہ تمہیں شرم نہیں آتی حرام زادے بتاؤ یہ کتنا لائن ہے کہ جو جو سید مرتد ہیں اسلام سے خارج ہیں یہ دلہ ان کو بھی سید مانتا ہے اور کہتا ہے ان کی تعظیم کرو تیرے جیسا سور مجھے ملے پھر میں بتاؤں کیا بھاؤ کرایا وہ بغیرت کا بچہ فرض ہے جو مرتد ہو جائے گا اس کو کافر مرتد کہنا فرض ہے اگر منشق کا کفری وادہ بھی فقط کفر یہی تو ہے حضور بڑے غوث پاک میرا کیا شخصیت ہے بھائی ان کا ایک بیٹا زندیق ہو کر گیا زندیق اسلام کا منکر بن گیا غوث پاک کا بیٹا کتے کا بچہ تو ہمارے اسلام کو اندھا بنانا چاہتا ہے بات نہیں سمجھے اگر بت پرست بننا ہے تو بن جا بڑوا نکل جائے اسلام سے یہاں پر تو بت پرستی نہیں چلتی اسلام میں بت پرستی نہیں چلے گی خبردار بڑوا ایسی اگر باتیں کرے گا ہماری معین الحکام کتاب ہے معین الحکام ادھر پڑیا والا نا وہ سفید سی ہوگی کیا نام ہے کتاب کا جس کے حوالے اعلی حضرت اور تمام تمہارے فوقا شامی وغیرہ سب دیتے ہیں معین الحکام اس کا نام ہے بولو انہوں نے صاف لکھا عراق میں ہاشمی سید لوگ ہیں عراق میں وہ ایک قوم ہے وہاں تو انہوں نے فرمایا ان کی گواہی قبول نہیں یہ کتاب ہے یہ دیکھو یہ ہمارے امام آٹھ سو چوالیس ہجری میں فوت ہوئے تو کتنے سو سال پہلے ہو گئے آٹھ سو چوالیس اللہ اکبر ایک سو باون صفحے پر لکھا ہے یہ فصل ولا تخبل شہادت الشراف من اہل عراق فیض نا بت أتى نا ابت فشاهد له سید قوم میں ہی شفا فلا یو من میں نہیں ہے شادہ بزور فرمایا عراق میں سید ہیں وہ ایک قوم ہے سیدوں کی وہ اپنی قوم کے لیے متاثب ہیں تعصب رکھتے ہیں قوم کے لیے اپنی قوم کے لیے تعصب رکھتے ہیں جس وقت کوئی پھنستا ہے ان میں سے تو فوراً اپنے قوم کے وڈیرے کے پاس آ جاتا ہے وڈیرا اس کی گواہی دے دیتا ہے اس کی سفارش کر دیتا ہے تو فرمایا ان کی گواہی قبول نہ کی جائے گی کیوں کہ وہ متاثر ہیں ایک دوسرے کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں وہ دلہ بڑوا ہمارے تو فکر فکر حنفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سید اگر ایسے ہوں کہ اپنوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور دین کا نہیں رکھتے تو ایسوں کی گواہی قبول نہیں اب کتا بھوک یہ حرام زیادہ ہے وہ حرامی بھوک اور تیرے کتے کے بچے جو آگے ناچ رہے ہیں ان بھڑوں سے کہو بھوکو کتے حرام زادے بھوکو کیوں جب استاد کو بھونکنے کا سیکھ لیا ہے تو امام کون چھوٹے گا کون امام بچے گا تمہاری زبان درازی جی سے آرامی دیکھو مسئلے کیا بنا رکھے ہیں اور یہ بندہ جتنے مرتدین جن کو اعلی حضرت تمام اماموں نے بزرگوں نے وہ کافر کہنے پہ اتفاق کیا ہے یہ بھڑوا ان مرتدوں کو بھی سید واجب التعظیم کہتا ہے لہذا اس وجہ سے یہ خود مرتد ہے کیونکہ انہوں نے تو لکھ دیا جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے تو کتے کا بچہ تو تو کافر ہو گیا کیونکہ شک کی وجہ تو تو اتنا یقین رکھتا ہے ان کے مومن ہونے کا کہ تو لوگوں سے کہتا ہے کہ ان کی تعظیم فرض ہے اور لانت مل ہماری مخالفت سے ہماری مخالفت یہی نتیجہ دیتی ہے کیونکہ ہم نے تو اللہ کے فضل سے دودھ خالص نکال کے پیش کرنا ہے جس میں کسی کا لحاظ نہیں ہوگا کسی کی رعایت نہیں ہوگی سمجھ آگی کہ نہیں تو غرض ہے میرے دوستو یہ جی، آخری میں کہتا ہوں کہ جب میں کسی کا کفر یقینی حتمی دلیل کے ساتھ معلوم کر لوں گا اس کا کافر ہونے کا فتویٰ دوں گا اگر اس کا کفر یقینی مجھے معلوم نہیں اگر میں کفر کہا رہا ہوں گا تو سب و شتم ڈانٹ ڈپٹ توبیخ کے طور پر جس طرح حضور فرماتے ہیں جو نماز جان بوجھ کر چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہاں پر وہ فتوا نہیں دیا ڈرانے کے لیے کہا اسی طرح میں بھی ڈرانے کے لیے کہتا ہوں اگر تو نے یہ کہا کہ چشتی تیس سال گند دیتا رہا ہمیں جو دیا ہے اس نے دین نہیں گند ہے اگر تو نے کہا تو مرتد ہے تیری سوانی طلاق ہے رام زادے تیرا ٹبر مرتد ہے اگر تیرے ساتھ متفق ہے تو یہ ہے فتوا اور اگر تو جو مرتدین بالقطع والی یقین ہیں ان کو تو سید کہنے پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو ماننا ان کی تعظیم کرنا فرض ہے تو فتوے کی روح سے کافر ہے تو فتوے کی روح سے کافر ہے اور اب بھی تیرا وقت ہے تو وہ کر لے ورنہ بڑوا حرام زادے تو بیٹھ کر حرام زادہ میں تجھے کہہ سکتا ہوں کیوں کہہ سکتا ہوں تو استاد کو گالیاں دیتا ہے اور استاد کو گالیاں دانے والے کے متعلق سب یہی کہتے ہیں وہ حرامی ہوتا ہے اور میں نے کب تجھے گالی دی جب تو نے بکواس کی دین کو میں دین کے خلاف بولنا ثابت کر میں تو ثابت کر چکا ہوں تو خود کہہ رہا ہے کہ تمام سجدوں کی عزت کرو میں نے وہ میرا اس بڑوے کو جو جس ماں کا بہت خیال آیا ہے نا کہ ہماری ماں کے خلاف بول رہا ہے وہ جو ہے میرا جسم میری مرضی اس کی جو بڑی ہے وہ کیا ہے گشتی مفول عالم آرف آرف زہرا تو میں نے اس کے خلاف میں نے کہا یہ تو یہ تو کافرا مرتدہ لائنا ملعونہ یہ نہ سید ہے فلاں تو بڑوے کو اس ماں کی ماں کی غیرت آ گئی وہ بڑوا واقع تن حرامی ہے تیرے آگے بیٹھنے والے وہ کتے کا بچہ ایسی گشتی کو اگر ماں مانتا ہے تو تیرے حرام زیادہ ہونے میں کیا شک رہے گا باقی میں وہ جھوٹ نہیں بولوں وہ وہ حدیث جھوٹ ہی نہیں پڑوں گا جو تو نے کتے بکواس کی ہے اگر اسلام ہوتا اس جھوٹ پر کیونکہ یہ ہمارے حضور پر الزام ہے کافر اس سے دلیل کافر کہیں گے تمہارے رسول کو اتنا ہی پتہ نہیں تھا حمل کی حالت میں حیض کی حالت میں ماہواری کی حالت میں تو بچے نہیں ٹھہرتا حمل ہی ٹھہرتا اور وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر یار کیا بکواس کتے کے بچے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ بڑوا ایک ایک اور ہے ریچھ وہ آج کل ہلکا ہوا ہے وہ منڈی بہدین کا ریچھ ہے وہ برطانیہ میں رہتا ہے وہ بھی یہ روایت پڑتا ہے وہ لاکھ لالت ہے تمہارے اوپر پھر بتا آل بیت کس کو کیا سمجھتے ہو حضرت عباس کی اولاد آل بیت ہے امام حسن کی اولاد آل بیت ہے حضرت عقیل کی اولاد آل بیت ہے حضرت جعفر تیار کی اولاد آل بیت ہے امام حسن کی اولاد آل بیت ہے اب تو کہہ رہا ہے کہ جو اہل بیت کا گستاخ ہوگا وہ فلاں فلاں حرام زیادہ یہ وہ جو تو نے بکواس کی بتا یہ اہل بیت آپس میں ایک دوسرے کو کاٹتے رہے یہ تاریخ گواہ ہے امام حسن کی اولاد کے ساتھ خلیفہ ابو جعفر منصور نے کیا کیا حضرت عبداللہ امام حسن مشتبہ کے بیٹے پھر ان کے آگے دو بیٹے محمد اور ابراہیم وہ بڑوا وہ حرامی اگر تو نے کبھی کتاب نہیں دیکھی تو اب میں توجہ کرا رہا ہوں دیکھ لینا جیل میں رکھا پیاسا بھوکا تڑفا تڑفا کے مار دیا مارنے والا اہل بیت ہے اور جو مرنے والے ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں اب بتا بڑوا یہ سارے حرامزادے ہیں تیری نظر میں وہ کتے کا بچہ تمہیں شرم نہیں آئی پھر آخری بات سن لے یہ ہے کتاب حدیث کی عتقاسی جس کو سید ابن حبان کہتے ہیں اس کی جلد چار صفحہ تیرہ پہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے بیان کیا کئی جگہ پر کہ حضور نے فرمایا اس وقت اپنے دور شریف میں اشارہ کر کے یہ اہل بیت میرے یہ گمان کرتے ہیں کہ سب سے قریب تر یہ ہیں فرمایا نہیں میرے قریب تر وہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں وہ من کانو جو ہوں جس برادری کے ہوں وہ سو کانو اور جس جگہ میں ہوں اور پھر آپ نے فرمایا اللہ انی لا لہم فساد ما اسلحتا فساد ما اسلح تو دونوں طرف پڑھ سکتے اے اللہ میں نے اپنے اہل بیت کے لیے جو میں نے اصلاح کی ہے اس کے اندر فساد ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا اور پھر یہ لفظ اب کتے رسول پر نوز باللہ من ذالک حرامی تو نے جو بکواس کی ہے بتا یہ کس صحت شخصیت پر جا رہی ہے وائی ملا ہے لک فاؤن امتی آندین آ کما یوک فل انا فل بکوا بال اتفاق حدیث صحیح ہے فرمایا اللہ کی قسم یہ میرے اہل بیت میری امت کا دین ایسے برباد کریں گے جیسے پانی کا بھرا ہوا برتن پتھریلی زمین میں الٹا کر برباد کر دیا جائے اب تو رسول تیرے جیسے اور جن کتے سجدوں نے یہودیوں کی حکومتیں دنیا پہ قائم کی ان دلوں کے متعلق تو حضور یہ فرما رہے ہیں بڑوا اور تو کہتا ہے جو ایسی باتیں کرے گا وہ حرام زیادہ ہوگا اور کتے لانتی بتا اب تو نے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بکواس کر دی حرامی بڑوا موٹی گانڈ والے ریچھ اب اور اپنے پیٹ کے لیے پاگل کتا بن جائے یہی نتیجہ شیخ الاسلام بننا چاہتا ہے لاکھ لانت ہے تیرے ٹبر پر تو شیخ الاسلام بننا چاہتا ہے بات مشہور ہے لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا تو نے کہا تیری زبان تیری بات تیری طرف لوٹاتا ہوں تو نے کہا جو اہل بیت سادات کے خلاف بولے وہ کون ہے وہ حرام زادہ ہے فلان ہے تو بتا سچی بتا جو ہمارے ساتھ سید لگے ہوئے ہیں اب بھی میرے الٹی طرف سید بیٹھے ہیں اس کے علاقے کے ہیں مان سے رہی شاہ صاحب فرما رہے ہیں وہ میرا رشتے دار بھی ہے یہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سید عبد الرزاق شاہ صاحب ہے میرے ساتھ جتنے سید ہیں گنے نہیں جاتے اب میں پوچھتا ہوں دلہ کہتا ہے سیدوں کو بولے گا تو حرام زیادہ ہوگا تو ان سیدوں کو بولتا ہے جو ہمارے ساتھ ہے تو تو, تو حرام زیادہ پکا ہو گیا پھر معلوم ہوا بڑوا ہمارے مقابلے میں حق کے مقابلے میں نہ آ ہاں ورنہ دلے خدا تیری ایسی مت مار دی ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں منہ سے کیا نکال رہا ہوں گالیاں نکالتا ہے ہمارے ساتھ والے سجدوں کو گالیاں نکالتا ہے